حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی جب صبح آپ کے لیے واضح ہو گئی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو چوالیس